آل براہی نمید اولہ ہوم باری کال محمد آل محمد کمابار تالا اب راہیم والا آل براہی قدر علماء کرام معزز اور مکرم سامعین بزرگوں اور بھائیوں اشاعت التوحید و سنح کی ذیلی جماعت نوجوانان توحید و سنح کے زیر اہتمام آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے علماء کرام فضلائے ازام مخصوص اور احسن انداز میں قرآن و سنت کے جواہر پارے پیش کر چکے ہیں رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا آپ نے بھی آرام کرنا ہے اور میں نے بھی مختصر وقت کے اندر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا خلوص دل کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جا کر توجہ سے دل کے دروازے کھول کر سننا ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس عالم دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد مجھ پر اللہ کریم کی نعمتوں کی آمد ہوتی ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں عالم دنیا سے پہلے عالم ارحام عالم ارحام سے پہلے عالم ارواح اللہ کریم نے حضرت آدم علا نبی نا علیہ سلاط وسلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے اندر آنے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد جس جہان کے اندر رکھا ہے اس کا نام ہے عالم ارواح عالم میں دنیا کے اندر آنکھ کھولنے کے بعد اللہ کی نعمتیں شروع نہیں ہوتی بلکہ عالم میں دنیا سے پہلے عالم میں ارحام اور عالم میں ارحام سے پہلے عالم میں ارواہ میں جب انسان کی روح موجود ہوتی ہے اللہ کریم کی نعمتوں کی بارش عالم ارواہ سے انسانی روحوں پر شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ دلیل پوچھیں تو دلیل نہیں دلائل کے انبار ہیں ایک مثال کہ جب رب العالمین نے تمام روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا السو بے رب اے روحو میں اللہ کریم تمہارا داتا ہوں کہ نہیں ہوں کہ نہیں میں رب ہوں کہ نہیں شہ حالن فہالن الحد تمام تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں یا نہیں تمام ارواہ نے بیک زبان ہو کے جواب دیا تھا کالو بلا اللہ ہاں کیوں نہیں ہم اقرار کر رہے ہیں داتا تو ہے حاجت روا ضروریات کو پورا کرنے والا صرف تو ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ عالم ارواہ کے اندر تمام روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی توحید کا اقرار کروانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو گویا کہ عالم دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی نعمتیں شروع نہ ہوئی بلکہ عالم ارواح سے یہ سلسلہ چل پڑا پھر عالم ارحام وہاں پر اللہ کی نعمتیں عالم دنیا پھر عالم برزخ آخرت ہر جہان کے اندر انسان پر اللہ کریم کی نعمتیں رہیں لیکن جب دنیا کے اندر انسان نے آگ کھولی اور رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا ان تو نعمت اللہ تو سوا اگر تم سارے انسان مل کر میں اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ایک نعمت کو شمار کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں انسان حیران ہوتا ہے ان نعمت اللہ ایک نعمت کو کون شمار نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگائیے سایہ اللہ کی ایک نعمت ہے چھاؤں اللہ کی نعمت ہے آپ بھی سوچے میں بھی کتنی دفعہ ہم دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اپنی گزری ہوئی زندگی کے اندر درخت کی چھاؤں میں کتنا آرام کیا ہوگا چھت کے سائے کے نیچے کتنا آرام کیا ہوگا اسی طرح دوسرے صاحبان وغیرہ چھاؤں اور سایہ اللہ کی ایک نعمت ہے استعمال بھی کر چکے ہیں پھر بھی شمار کرنے کی طاقت پانی اللہ کی نعمت ہے کتنی دفعہ آپ نے دریاؤں کا پانی استعمال کیا میں نے کیا نہروں کا چشموں کا واٹر سپلائی کا پانی وضو کے لیے غسل کے لیے پینے کے لیے نعمت استعمال کر بھی چکے ہیں ہے بھی ایک نعمت اللہ کی شمار کرنے کی پھر بھی طاقت ہو اللہ کی تمام نعمتوں میں سے محبوب ترین نعمت ایک دیندار انسان کے لیے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ایمان اب ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ نعمتیں تو ہر جہان میں ہوئی آگے بھی ہوں گی ہر دیندار انسان کے لیے چاہے روحانی نعمتیں ہوں یا جسمانی لیکن ایمان والی نعمت تمام نعمتوں کی سردار نعمت ہے آج تک پوری تاریخ انسانیت کے اندر دیندار کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کے دل کے اندر ایمان والی نعمت سے پیار نہ ہو ہر دیندار کی خواہش ہوتی ہے مومن کی خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ ایمان والی نعمت میرے دل کے اندر سلامت رہے اگر جان قربان کرنی پڑے کوئی پرواہ نہیں مال اپنی اولاد اپنی جائیداد کنبا قبیلہ حتیٰ کے عزت کی قربانی دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی نعمت کا ضائع ہونا گوارا کر سکتا نہیں جب ایمان والی نعمت اتنی محبوب نعمت ہے اب میں اللہ کریم کے قرآن سے پوچھوں گا قرآن یہ بتا نعمتیں تو بے شمار ہیں اللہ کریم کی ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہوتی بھی رہے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 اللہ کریم فرماتے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو رائنا رائنا والا کلمہ مت کہا کرو بہت کیسے چھڑی جس طرح مجلس کے اندر مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے افراد آ جایا کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کے اندر ہر قسم کا ذہن رکھنے والا فرد آیا کرتا تھا بعض تو آتے تھے جاسوسی کے لیے بعض اس طرف کے اندر آتے تھے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی دین کا گوشہ سمجھ آ جائے امام الانبیاء کی مجلس موجود ہے اور اس مجلس کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی زبان پر تو ہوتا تھا ایمان کا دعویٰ زبان پر تو رسالت کا نعرہ ہوتا تھا لیکن دل کے اندر ایمان والا نور موجود نہیں ہوتا تھا وہ بھی مجلس میں موجود ہیں اشارہ سنیے پھر میں ایسا کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ہر رحم عضایا کل منافن کالون شہ دو ان کل رسول ل المنافقون اٹھائیسواں پارہ پہلی پہلی آیت میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر منافقین کی جماعت آ گئی قرآن کے انداز پہ غور کرنا تو ہی دی جی بھائیو اللہ فرماتے کل منافع منافع کاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر چل کر آ گئے جا کا پہنچ گئے آپ کی مجلس کے اندر چل کر آ گئے اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کے پاس آنے کی ضرورت جا کا آ گئے منافق لوگ جن کی زبان پر ایمان کا نعرہ تھا اور آ کے کیا کہنے لگے کالو نشہ دو ان کا رسول ان تاکید کے لیے رام بھی تاکید کے لیے جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے کہنے لگے رب کائنات کی قسم ہے ہم کو آپ اللہ کریم کے سچے رسول ہیں امام الانبیاء کی مجلس کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہو کر نعرہ رسالت مارنا شروع کر نعرہ رسالت اللہ رسالہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا اور مارا کنہوں نے المنافکون جنہوں نے شک نا جہ نعرے وہ نا آ سمجھیے کہ نہیں جن کو جا کل منافقون اگر اسی مقام کی سیر کرانے لگو تو بڑا وقت چاہیے اشارے ایک دو سن لیجیے آپ سل وسلم کی مجلس کے اندر چل کے آ گئے میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کا اور انداز دین کی جن کو ضرورت ہوتی تھی جو دین کے دعوے دار ہوا کرتے تھے آپ کی مجلس میں چل کے آیا کرتے تھے اللہ اللہ اللہ کریم کی لارب کتاب میرے سامنے اور العالمین فرماتے ہیں آبا ساتم رام را سمت ملا انجلام رام رو یہ قرآن پاک میں نے کھولا ہوا ہے میں نے قرآن پاک سے پوچھا قرآن نے مجھے سمجھایا سورہ ابس میرے سامنے تیسواں پارا پہلی پہلی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ گیا نابینا صحابی اللہ عبد اللہ ام نے مختوم رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جو ان آنکھوں سے دیکھ سکتا نہیں آ گیا چل کے آیا اور آیا کون لما جو دیکھ سکتا زندہ تھا نا کراچی کے مردے دیکھتے ہیں آہا زندہ صاحب اللہ فرماتے ہیں نبی نہ صحابی چل کے آیا آپ کی مجلس کے اندر میں نے قرآن پاک کے اور مقام سے پوچھا اللہ کریم کی لارب کتاب میرے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے ایزا جا کل موم میرے محبوب جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں ہجرت کرنے والی آ جائیں عورتیں بھی چل کر دیندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر دین کے دعوی کرنے والے لوگ چل کے آیا کرتے تھے آمنا کے لال کو بلایا نہیں کرتے تھے جس طرح آج نعرہ لگ رہا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ نا نا نا نا آپ نے عاشقوں کے گھر چل کے نہیں جانا بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے نبیوں نے تو سکھلایا کر سنپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا اللہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ کر منافقون کالو نشہدو ان کل رسول اللہ منافق چل کے آ گیا آپ کی خدمت کے اندر ایمان کا نعرہ بھی مار رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ تین آیت نمبر آٹھ سورت البکرا پہلا پہلا پارا میرے سامنے کہتے ہم اللہ کریم کو بھی مانتے ہیں قیامت کے ساتھ بھی ہمارا ایمان ہے اللہ اللہ اللہ فرماتے ہیں نہ میرے پیغمبر یقین نہ کرنا ان کی زبان پر زبانی داموں سے کام نہیں بنتا وما ہم بمنی بات کی ذکر کی میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں عرض کرنے کا مقصد آپ کی مجلس میں ہر قسم کے افراد آیا کرتے تھے توجہ اب یہ تمہیدی کلمات تھے آپ بیان کر رہے ہیں ایک آدمی بول پڑا اللہ کے پیغمبر رائنا کیا مطلب یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے مہربانی فرما کر ذرا دوبارہ بیان کر دیجئے رائنا ہماری رعایت کیجیے یعنی یہ بات ذرا دوبارہ دوہرا دیجیے مجھے سمجھ نہیں آئی آواز میرے تک نہیں پہنچ سکی مثال کے طور پر جس طرح مجلس میں کوئی بات کرنے والا ہو آدمی کہہ دیتے ہیں ذرا دوبارہ بیان کیجیے ہم سمجھ نہیں سکے صحابہ کرام کی عادت تھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو عرض کر دیا کرتے تھے رائنا اللہ کے محبوب ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے ہمارے تک بات کی آواز نہیں پہنچ سکی گفتگو سمجھ نہیں آ سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے دوبارہ بیان کر دیا کرتے تھے اب صحابہ کرام جن کو بات سمجھ نہیں آئی وہ تو عرض کرتے رائے نا صحابہ کی نیت بھی ٹھیک ہے اور جو کلمہ بولا وہ کلمہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا معنی بھی ٹھیک ہے تین باتوں پر غور کرنا صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک کیسے ٹھیک نہ ہو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کے دلوں کی گواہیاں دی ہیں ایک اشارہ کر کے بات آگے چلاؤں کیونکہ یہ عنوان نہیں ورنہ قرآن کی سیر کراتا یہ میرے سامنے چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت الفتح اور آیت نمبر اٹھائیس میرے سامنے فرمایا میرے محبوب تجھے صحابہ کرام تین حالتوں کے اندر نظر آئیں گے تراہم رکان سجادہ یب یا بتا فضل من اللہ ورژ یا تو رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر رکوع کر رہے ہو تو سجادہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے رکوع اور سجدہ نہ کر رہے ہو تو تیسری حالت دین اور دنیا کا جو کام کر رہے ہو یا وہ تبو نسلم من اللہ و نا کے دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے اللہ کریم کا فضل ہمیں مل جائے اللہ کریم کی رضا مل جائے صحابہ کے دل میں اللہ کریم کی رضا والا جذبہ اللہ کریم کے فضل حاصل کرنے والا خیال اب صحابہ کی نیت بھی ٹھیک ہے رائے نا مانا بھی ٹھیک ہے کلمہ بھی ٹھیک ہے اور جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے منافق بے ایمان وہ کہتے تھے جی رائنا مروڑی دیکھ رائنا کیا مطلب دو مانے ہیں میں ایک عرض کروں گا رائنا الزو باللہ ہمارے چرواہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کر دی ان بے ایمانوں نے جو مجلس کے اندر منافع کی ان بیٹھے تھے رائنا لئی امبیال سے نتی زبان کو موڑ توڑ کر رائی نہ ہمارے چرواہے اب اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آڈر جاری کر دیا خیال کرنا یا ايو ہل زينا منو لات کو لائنا ورنا وس موں و نيلكا فری نا تمہیں رائنا والا صحیح کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ ہماری نیت ٹھیک ہے فرمایا اجازت نہیں ہے اللہ ہمارا کلمہ ٹھیک ہے فرمایا اجازت نہیں ہے اللہ مانا ٹھیک ہے فرمایا اجازت نہیں ہے اللہ کریم کیوں اس لیے نیت بھی ٹھیک کلمہ بھی ٹھیک مانا بھی ٹھیک لیکن دشمنوں کو موقع ملتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا اور جس کلمے سے میرے میرے پیغمبر کی گساخی کا موقع ملے میں اللہ کریم وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا میں قرآن کی سیر کراؤں گا اللہ نیت ٹھیک کلمہ ٹھیک فرمایا نا نانا مت استعمال کرنا اللہ اگر بات پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر فرمایا ان کی جگہ سرنا کا کلمہ استعمال کر لیا کرو اور بس پہلے سے سے بات توجہ سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ولیل کا فرینا عذاب علی اور جو لوگ اس کلمے صحیح کے ذریعے میرے پیغمبر کی گساخی کا پہلو تلاش کرنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کے گستاخ کا پھر ایماندار نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گساخی سے ایمان والا نور دلوں سے چلا جائے گا آمنا کے لال کا گستاخ کا پھر نبی علیہ السلام کا گستاخ کون ہے تو ہی اونچی آواز سے کون ہے یہی میرا عقیدہ عشاطو توحید و سننا کا عقیدہ نوجوان نے توحید و سننا کا عقیدہ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کا عقیدہ پیر طریقت حضرت مولانا سید نیت اللہ شاہ سے بخاری کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ میرے سارے قابرین کا عقیدہ کہ امام الانبیاء کا غصہ گستاخ کون ہے اونچا اونچا کون ہے نبی کا گستاخ کون ہے کیوں کا فری نا اضا الذین آمنو کے تکامل کے اندر للکا پھر ذکر کیا اشارہ کر دیا قرآن پاک نے کہ صحیح کلمے کے ذریعے بھی جو پیغمبر کی گستاخی کا پہلو تلاش کرنا چاہے ایمان والی نعمت دل میں نہیں رہ سکتی پیغمبر کے گستاخ کے دل سے ایمان والا نور نکل جائے گا پیغمبر کا گستاخ بے ایمان ہے ایمان والی نعمت دل میں رہ نہیں سکتی اور للکا عذاب علی ملا دوبارہ سن لیجئے میں قرآن کا مقام ایک دکھاؤں اللہ نیت ٹھیک اللہ کلمہ ٹھیک اللہ مانا ٹھیک فرمایا مت استعمال کرنا اگر صحیح کلمے کے ذریعے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے میرے پیغمبر کی گستاخی کا اور جس صحیح کلمے سے موقع ملے وہ صحیح کلمہ بھی استعمال کرنے کی اجازت ہو قانون ذہن میں رکھنا اللہ کریم کی لارب کتاب میرے سامنے سورت کا نام سورت بنی اسرائیل پندرواں پارا رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر نوے لنو مین کا تف جو مین الرز یمبو او تکون لک جنت من نخیل و فتفجر لنا انہارا جی رو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مشرقین مکہ نے چھ مطالبے پیش کیے کہنے لگے پہلا پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے ہماری نظروں کے سامنے زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کر اگر پانی کا چشمہ جاری کرے گا تب ہم تیری تصدیق کریں گے لنو میں نہ کا ایمان کا سلا لامہ ہے تو مانا تصدیق والا ہوتا ہے تب تیری تصدیق کریں گے زمین سے ہماری نظروں کے سامنے پانی کا چشمہ جاری کر یا یہ نہیں کر کا تو دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر کلال خلالها تب ہماری کے سامنے دیکھتے دیکھتے انگوروں کھجوروں کا تیرا باغ بن جائے اور اس کے درمیان میں سے نہریں بھی جاری کر دے اور تیسری ہماری بات او کی تسما کما جام لینا کے صفا ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا نہیں مانتے اللہ اتنے سنگ دل آسمان کے ٹکڑے کے نیچے دب جانا منظور ہے لیکن تجھے سچے پیغمبر کی بات ماننا گوارا نہیں تک اللہ پاک خود ہمیں نہیں کہے گا کہ یہ میرا سچا رسول ہے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اور اس سے تصدیق کرے تب ہمیں یقین آئے گا چار مطالبے نمبر پانچ او یقون اللہ کا بھائی تم مین ہماری نظروں کے سامنے سونے کا محل بن گئے تب ہمیں یقین آئے گا ویسے تیری تصدیق نہیں کرتے اور چھٹا مطالبہ اوتر کو ہماری نظروں کے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور اگلی شک یہ بھی ہے ولن لنوں میں کا ہتا تو نہ لینا کتاب کراؤں کراؤ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پہ چڑھ کر ایک لکھی لکھائی کتاب لیا تب ہمیں یقین آئے گا اور کتاب بھی کیسی ہو نہ کرو ہم خود پڑھ لیں طالب علم ساتھی جاگ رہے ہیں کتاب لیا ہم پڑھنے اور تھے ان پڑھ تھے راز کیا تھا ہمیں پڑھنا بھی آ جائے ہمیں ہے ان پڑھ کتاب ایسی ہو کتاب بھی آئے اور ہمیں پڑھنا لکھنا بھی آ جائے چھ مطالبے چشمہ جاری کر ایک انگوروں کھجوروں کا باغ بنا کے نہرے چلا دو نمبر تین آسمان کا ٹکڑا گرا نمبر چار اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ نمبر پانچ سونے کا محل بنا نمبر چھ آسمان پر چڑھ کر کتاب لے آ اللہ کریم فرماتے ہیں کل مولوی والا کل نہیں ہے وہاں تو لکڑ بھی ہضم اور پتھر بھی ہاں یہ جو لیٹر باکس ہے نا لیٹر باکس جانتے ہیں لیٹر باکس جتنے خط لکھ لکھ لکھ اس کے اندر ڈالتے جاؤ تو وہ بھرتا یہ حضرت کبھی لیٹر باکس بھرتا گیارہویں ہو بارہویں ہو چھوٹی گیارہویں بڑی بارہویں جمعرات کل سوتا چالیسواں پھر بھی کہے گا عالمی مزید حضرت صاحب کا لیٹر باکس بھرتا اللہ کریم فرماتے کل اعلان کر میرے محبوب صبح ربی یہ جو چھ تم نے مطالبے میرے سامنے پیش کیے یہ کام کر یہ کام کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں اگر یہ کام کرنے کی میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اللہ کریم کا شریک بن جاتا حالانکہ سبحان ربی میرے پروردگار کا کوئی شریک ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اللہ کریم کا شریک بن جاتا صبح ربی اور کراچی کے تو ہی کی غور کرنا آمنا کے لال کی زبان سے اعلان اللہ کریم نے میرے پیمبر اچھا، ترانوے تھی اب اللہ کریم کے قرآن کا اور انداز بھی ساتھ ساتھ سناتا جاؤں سورت کا نام سورت اللہ نام آٹھواں پارا میرے سامنے آیت کا نمبر ایک سو باسٹھ کل سلا بنو سو و مماتی مما رب العالمین لا شریک لا راز کیا ہے ہو سکتا ہے کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا اللہ کریم کا کوئی شریک نہیں ہے چھوٹا بڑا شریک نہیں پیر فقیر شریک نہیں زندہ مرد اللہ کا شریک نہیں لیکن ہو سکتا ہے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے شریک میرے محبوب اپنی زبان سے اعلان کر تاکہ کسی انسان کے دل کے اندر یہ غلط خیال نہ آنے پائے اپنی زبان سے کہہ دے لا شریک میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک اور کس انداز میں کل ان سلا دی کی تشریح نہیں سادہ ترجمہ سن لیجئے بے شک میری نماز نماز میں دو ہی باتیں اکٹھی ہو گئی کچھ پڑھنا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے زبان والی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے اور میری جان والی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے نوسوں کی اور میری قربانی بھی یعنی مالی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے ماہیا میری ساری زندگی اللہ کریم کے لیے ماما ماتی لو آپ جاگ رہے ہیں ایک بات کہوں جاگ رہی ہیں مماتی ہو تو مبارک ہوئے تا لقب قرآن جی کیوں پریشان ہوتے ہو مہیا یا مماتی للہ العالمین اگر اس آیت کی تشریح ہوتی تو اور باتیں عرض کرتا ایک اشارہ کر کے آگے چلو مماتی میری زندگی بھی اور میری موت بھی کس کے لیے نہیں نہیں زور سے جواب دیں گے تو میں جملہ کہوں گا کس کے لیے میری زندگی کس کے لیے میری موت کس کے لیے اب طالب علم بھائی اور کرنا مہیا کو الگ ذکر کیا مماتی کو الگ ذکر کیا مہیا و مماتی جب مہیا ہو تو مماتی کوئی نہیں مماتی ہو تو مہیا کوئی نہیں اور کیا مہیا ہو مماتی کوئی نہیں مماتی ہو تو مہیا کوئی نہیں جب موت آ جائے تو پھر زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی انسری وجود کے اندر للہ ہے زندگی موت میری اللہ کریم کے لیے کون سا لا شریک اللہ جس کا کوئی بھی شریک اللہ اللہ اور یہ اس انداز سے کروایا یہ تو سورت انعام آپ کو سنائی اب سورت بنی اسرائیل کا مقام آیت نمبر ترانوے کل سبحان ربی یہ کام پورے کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اللہ کریم کا شریک بن جاتا اور میرے پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہاں میں کون ہوں تو کو بس رسولا میں تو بشر رسولوں اچھا لو کہیں او نہ بشر نہ کہنا گستاخی ہو جائے گی اچھا اب غور کرنا ہی بھی نہ جانا ادھر تو اللہ کریم نے منع کر دیا لا تقولو رائنا رائنا کا صحیح کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں حالانکہ صحابہ کی نیت ٹھیک ہے یہ کلمہ بھی ٹھیک ہے اور مانا بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ دشمنوں کو موقع ملتا تھا اس صحیح کلمے کے ذریعے نبی علیہ السلام کی توہین کا جس صحیح کلمے کے ذریعے اللہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا اور اگر بشر کلم گستاخی ہوتا تو اللہ خود استعمال کبھی نہ کرواتا ایک اور مقام بھی سنیے سورت الحج سترہ پارا اللہ کریم کی لارحم کتاب میرے سامنے آیت نمبر پچہتر حوالے ساتھ سب اللہ سی من الملائیں رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع ان اللہ کریم نے رسول چنے سادہ سادہ مطلب اللہ کریم رسول چنتا رہا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے فرشتوں میں سے رسول چننے کا معنی کہ جس فرشتے کو اللہ اپنا پیغام دے کر پیغمبر کے پاس بھیجے وہ فرشتہ رسول اچھا اللہ نے رسول فرشتوں میں سے چنے اللہ نے رسول انسانوں میں سے چنے جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں ٹھیک یہ تو ہے نا سورت الحج اب اللہ کریم کے قرآن کا اور مقام یہ میرے سامنے سورت اللہ نام ہے اور آیت کا نمبر پچاس ساتواں پارہ میرے سامنے اللہ کل اعلان کر میرے محبوب لا عالم الغیب ولا اقول کلکم انی ملک اے لوگو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم کے خزانے میرے پاس ہے نہ آنا اللہ کے خزانے اگر میرے پاس ہوتے تو فاقوں کی وجہ سے پیٹ پر دو پتھر باندھنے کی ضرورت ہو ایک نمبر دو لا عالم الغیبہ میں غیب بھی نہیں جانتا نمبر تین لا ملک میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے کسی کو شان و سٹیج پہ آ جائے آیت کا نمبر بھی دیکھ لے آیت نمبر پچاس سورت اللہ نام ساتواں پارا یہ بھی میں آمنا کلال تمہیں نہیں کہتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں نتیجہ سورت الحج آیت نمبر پچہتر اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے انسانوں میں سے جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں ٹھیک جاگ رہے ہیں جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں فرشتوں میں پیغمبر بنتا نہیں انسانوں میں سے یہ حضرات مانتے نہیں رسول کدھر جائے جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں فرشتوں میں پیغمبر بنتا نہیں انسانوں میں سے پہ ہو سمجھے اللہ کے لو تکفیل اشارہ مان کے پیغمبر کہاں جائے پیغمبر کی انسانیت کا انکار رب کعبہ کی قسم رسالت کا انکار ہے جو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا وہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتا جو پیغمبر کو رسول مانے گا پہلے انسان ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ کریم نے رسول یا فرشتوں میں سے بنائے یا انسانوں میں سے بنائے فجنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنایا اگر انسانوں میں سے نمان فرشتوں میں سے تو پیغمبر بنتا نہیں ہے انسانوں میں سے نمان پیغمبر کی رسالت کا انکار ہے اور جو پیغمبر کی ہر کا منکر ہو اسے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حق اور قرآن کا مقام سورت الانام ساتواں پارا اللہ کریم فرماتے آیت نمبر نو لو جلنا ہو مالا کا مکے والے کہنے لگے کوئی فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا انسان کیسے رسول بن کر آ گیا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو ہم مان لیتے اللہ کریم نے فرمایا جواب سن لو لو جلنا ہو ملا کا لا جلنا ہو رجولا ٹھیک ہے مکہ اگر میں اللہ کریم کسی فرشتے کو رسول بناتا فرشتہ تو تمہیں نظر آتا کوئی نہ یہ کندھوں پر بیٹھے ہیں نظر آتے ہیں فرشتے تم کہتے واہ جی یہ کیسا رسول ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا یہ کیسا رسول ہے اگر میں فرشتے کو رسول بناتا فرشتہ رسول تو تمہیں نظر نہ آتا پھر تم کہتے یہ کیسا رسول ہے جو نظر نہیں آتا اللہ فرماتے لازمی طور پر اسی فرشتہ رسول کو انسان والی شکل دینی پڑتی مرد بنانا پڑتا اور جب میں اللہ کریم مرد بنا دیتا تو تم کہتے یہ تو بشر ہے ہم ماننے کے لیے تیار تو آدھی گل اتنے کھلو بھائی تمہاری بات تو پھر وہی اچھا ایک اور سوال آپ سے کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے کہ نہیں جس کو شک ہو وہ نہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے کہ نہیں نہیں تھے مرد عقیدہ ہے آپ کا یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم جو نور کا بنا ہوا ہو وہ مرد اور عورت والی تقسیم سے پاک ہوا کرتا ہے اور جس کی تخلیق نور سے ہو جس کا مادہ نور کا ہو وہ مرد اور عورت والی تقسیم سے پاک ہوا کرتا ہے مرد اور عورت والی تقسیم یہ جس سے انسانیت کے اندر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے صرف آپ نہیں میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھا پوچھا رب العالمین کی لا کتاب میرے سامنے سورت کا نام سورت ہے یوں تیرواں پارا اللہ کریم فرماتے آیت نمبر ایک سو نو کے اندر یہ قرآن کا مقام میرے سامنے فرما نامل کا اللہ ری جانو بھی لئی مل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اے میرے پیارے سورت کا نام سورت الانبیاء آیت نمبر سات سترواں پارہ میرے سامنے مما ارسلنا قبل کا اللہ رجالا نوحی لئی ہے دن کی امت کے آپ کا یہ جواب میرا آپ کا ذریعہ بن جائے آپ سے پہلے اللہ نے جتنے رسول بھیجے کون تھے اور جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی پاؤ کون تھے کون تھے آپ کون تھے اور اگر کوئی دلیل پوچھے تو قرآن سے دلیل دینا یہ میرے سامنے اللہ کریم کی کتاب کا مقام سورت کا نام سورت یونس ہے یارواں پارا میرے سامنے آیت نمبر دو اللہ کا یا تل کتاب الحکیم اقانلہ سے عجب ان الى رجل نو یہ آتے ہیں کتاب کی ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں کی بادشاہ ہے الحکیم سے اشارہ کر دیا دلائل زیادہ ہونے کے اندر اکان النا سے آجا منہم اچھا لوگ حیران ہو گئے مکہ والے اللہ اللہ جی کی بات کیا ہے کہ راجن اللہ کریم نے ایک مرد کی طرف وائی کرنا شروع کر دی اور مرد اور جو نور کا بنا ہوا ہو وہ مرد نہیں ہوتا وہ مرد مرد اور عورت والی تقسیم انسانوں کے اندر نہیں ہے بشر کے اندر ہے انسانوں کے اندر ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد مانو گے تو ماننا پڑے گا وسلم کی سانس بشر تھی بشر مانو گے رسول مانو گے رسول مانو گے انسان مانو گے انسان مانو گے رسول مانو گے تغمبر کی بشریت کا انکار پیغمبر کی انسانیت کا انکار تغمبر کی رسالت کا انکار ہے لاکھ کوئی دعوے کرے ایماندار ہونے کے لیکن جب تک تغمبر کو انسان نہ مانے خالی دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے اللہ پسول بشر کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ خود استعمال کرواتا یہ میرے سامنے سورت القحف ان کا پندرہ پارو اللہ کریم فرماتے ہیں کل تھک تو نہیں گئے تو کل اعلان کر میرے محبوب انما انا بشر مثلكم مانا کرنے لگا غور کرنا میرے محبوب اعلان کر انما پکی بات ہے توجہ پکی بات ہے انا میں تو میں ہوں بشر مثلكم بشر تم جیسے ہوتے ہیں سن رہے مانا نانا اس دن نہیں ہو بھائی دائی ہو ان پکی بات آنا میں تو میں ہوں بشر مسل گم بشر تم جیسے ہوتے ہے کوڑے بےمان ہے قرآن کی تعریف کرنے والا جب تک تحریر و سننا کا ایک ایک ورکر زندہ ہے قرآن کی تعریف کی اجازت دے سکتے کل انما نہ بشر مسلوں کو منکری نے بشریت سے اگر بشر کا معنی پوچھو مجھے یقین ہے ان کو بشر کا معنی نہیں آئے گا آپ نے اور کیا بات کہ بشر کا معنی مانا حسن حسنی جمال مانا ہی بشر کا نہیں آئے گا اور انکار شروع کر دیا انما کر میں ہوں تم جیسا تم جیسا ہونے کا کیا مانا تمہارے والدین میرے والدین تمہارا کمبا قبیلہ میری بھی برادری تمہاری اولاد میری بھی اولاد تمہارے سسرال میرے بھی تمہارا خاندان میرا خاندان اور جب مقام کا نمبر آئے گا یو آئی میں نبی ہوں اور تم سارے میرے امتی ہو بشر کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ استعمال کرواتا نہیں ایک مقام قرآن کا سن لیا اب قرآن پاک اور انداز بھی سنتے جائیے سورت کا نام سورت المبیا اللہ اللہ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن پاک کا انداز یہ میرے سامنے سورت المبیا کھلی ہوئی ہے رب اللہ نویل شرما نے مما لب لے کر مکے کے سالوں نے جب بکواس کیا کہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو قرآن کی آواز بھی بند ہو جائے گی اللہ کی توحید کے نعرے بھی ختم ہو جائیں گے قرآن پاک بیان کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے بھائی اس کے دنیا سے جانے کی دیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا غم آیا کہ میری موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا سے جائے اور قرآن کی آوازیں بند ہو دنیا سے جائے اور تبھی کے نعرے بند ہو آپ کے دل میں بڑا غم آیا اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر والا قد عالم کا یا گوروں کا ما جکون سن آیت نمبر ستانوے سورہ سے ہی جو بارہ میرے سامنے ان کے بکواس سن کر آپ کے دل میں ہم تو ضرور آتا ہے میرے پیغمبر لیکن میں اللہ جواب دوں گا آپ نے جواب نہیں دینا اللہ کیسے فرمایا مما آج اللہ بس میرے قبل کر خود میں اللہ نے آپ سے پہلے اس انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا اچھا کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ نا یہ الگ بات ہے آنے میں اللہ نے ترتیب رکھی ہے دنیا میں پہلے پردادا آئے گا پھر دادا آئے گا پھر والد آئے گا دنیا کے اندر پھر بیٹا آئے گا پھر پوتا آئے گا پھر پر پوتا ایک ترتیب ہے بیٹا اپنے والد سے پہلے دنیا میں آ سکتا نہیں پوتا اپنے دادا سے پہلے دنیا میں آ سکتا نہیں اولاد والدین سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتی اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ والد صاحب دنیا میں پہلے آیا تھا جائے گا بھی پہلے پوتا دعویٰ نہیں کر سکتا دادا جان پہلے آیا تھا پہلے جائے گا نہ اولاد کی لاشیں بوڑھے والدین کی چولیوں میں دیکھی آنے میں ترتیب ہے جانے میں نہیں ہے خیر جائیں گے تو سب رہنا تو کسی نے ہمیشہ نہیں کمر پاتے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں اقبال کا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی بڑی عجیب بات کر لیا اور ابو الطاحیہ نے کیا کہا ابن جوزی نے کتاب الز کی آنکھ کے اندر ابو الطاحیہ کے یہ الفاظ نقل کیے اللہ ساکن سات کے نل کسرو اللہ فنوان قریبی لہو ینادی کل یوم لدول الموت نیل الخرابی اونچے محلات میں رہنے والوں تمہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا ہمیشہ دنیا میں تم نے نہیں رہنا جمشید کیت بعد سکندر کہاں آج جمشید کیت بعد سکندر کہاں آج آج تخت و رہا پہ افسر کہاں ہے آج سکھا تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں سکھا تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں قبروں پہ شامی نے بدو آسمان نہیں اے قطرے نام کیوں مغرور ہے کیا سمجھتا ہے کیا دور ہے اچھے عمل کرنا چار دن کی زندگانی میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار پانی میں کسی نے بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا اما ایشا صدیقہ کا اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں لوگوں دنیا کا دھوم والے دن لکانا اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو امام الانبیاء دنیا میں ہمیشہ رہ جاتے جب نبی پاک دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے اور کوئی مائی کلال ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تھک تو نہیں گئے تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں اور پوچھنا ضروری ہے نا کیونکہ تاریخ بدل چکی ہے میں چھبیس کا پابند تھا ستائیس ہو گئی توجہ کالن صلی اللہ علیہ وسلم فی کا غریب او اب سبیل کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کرا کے بے اس کا ذلاتے سما کہا او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللذات الموت کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ المؤمن الموت المت کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریحانت المؤمن الموت اگر آپ جاگ رہے ہوں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مومن آدمی کے لیے موت تحفہ ہے مومن کے لیے موت تحفہ ہے مومن تو موت کو تحفہ سمجھتا ہے اور تحفہ سمجھ کے قبول کرتا ہے مومن تو خوش ہوتا ہے موت والے تحفے پر اللہ کریم سے ملاقات نہیں ہوگی مومن تو موت کو تحفہ سمجھتا ہے لیکن شرک کرنے والا مشرق موت کو تحفہ سمجھتا نہیں موت کو تحفہ وہ تو موت آ بھی گئے پھر بھی نہیں مانتا آ جائے مر دے تنیا پیو مر جائے پھر بھی کہتا ہے مومن تو تحفہ سمجھتا ہے لیکن مشرق تحفہ نہیں سمجھتا مر جائے پھر بھی کہتا ہے زندہ ہے چڑی چڑی پوچھتا پیا قبر پر چڑیا بیٹھی ہے نر کے مادہ پتہ چل رہا ہے اور اس مسئلہ بیان کرنے والے سٹیج پر جو مولوی مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ مردے کو پتہ چل جاتا ہے قبر پر نر چڑیا بیٹھی ہے کہ مادہ اگر سٹیج پر پیچھے سے آ کر اس کی پگڑی پر چڑیا رکھ دو تو اس کو نر مادے کا پتہ چلے گا مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے اللہ فرماتے ما جعلنا من قبل بشاری خلد اور میرے پیغمبر موت آ گئی یہ جو آپ کی موت کی تمنا کرنے والے مخالف ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ رہنا غور کرنا تو ہی بھی جانو آپ متا اچھا یہ تو سورت انڈیا اور قرآن کا مقام اور رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلا من قبل رسول لے تو سورت عال عمران تھی نا وہ سورت انبیاء سنائی اور قرآن کا مکان اللہ فرماتے سن میں سن قرآن سناؤں کہ چھپاؤں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی شہر بھی کرتا ہے کار کی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ان کا میے تو نا میے تم تم این مل کیا ان کم تختہ سے سورت تو سمر تیئیسواں بارہ آیت نمبر تیس اور اکتیس میرے سامنے بیان کروں کہ چھپاؤں سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہو کر میں آپ کی موت کا جام والے ہیں آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور جو آپ کے یہ تو سے یہ بھی مرنے والے ہیں ان کا تم تم جملے کا جملے پر ات ہے مولویو ہاں ان کا میں اچھا۔ صحیح کلمہ اللہ نے استعمال نہیں کرنے دیا کیونکہ دشمنوں کو موقع ملتا تھا صحیح کلمے کے ذریعے پیغمبر کی گستاخی کا اور جس کلمے سے صحیح کلمے موقع ملے پیغمبر کی گستاخی کا اللہ وہ صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتا اور اگر موت کا لفظ نبی پاک کے لیے گستاخی ہوتا تو اللہ خود کا بھی استعمال کرتا نا نا نا نا موت کا لفظ استعمال نہ کرو میت کا نہ کرو ہاں جی کیا یہ سادی بولی جا پتہ نہیں آپ ہوں اردو والے ساتھی سمجھے کہ نہیں سادی بولی جانے برقع بٹا گیا برقع پردہ کر گئے ہیں جی میت کا لفظ نہ کہنا گستاخی ہو جائے گی ہاں پردہ کیا کہیں انتقال شریف وصال شریف وفاد شریفہ موت کا لفظ نہ کہنا میت نہ کہنا نو نو گستاخی نہ ہو جائے اور اللہ فرماتے میتوں قتیلا موت کا لفظ استعمال کیا میت کا لفظ اگر موت اور میت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ خود کا بھی استعمال ہے آپ یہ بتائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے گستاخ تھے کیا ویڈیو کون تھے تو ویڈیو کون تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدیق بھی کیسا کاش آپ کو پنجابی آتی ہوتی تو لطف آتا ایک اور صدیق اکبر ہے لو صدیق اکبر ہے لوگوں یعنی احمد چڑیا سریا ساری خلقت تو پہلے رسول دا پہیا روز حشر شرمندہ او سی جا نام تو سڑیا اب بے شک زور سے زور سے روز حصر دیکھ ہوں اور اما ایسا صدیقہ فرماتی ہیں نہا کے نتی وزا کے نتی بخاری کا نام لینا آسان ہے ایسا کو تو ہی دعا سننا والوں نوجوانوں نے توحید دعا سننا تمہیں مبارک کہ تمہارا عقیدہ قرآن والا تمہارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان والا اور بخاری شریف کی حدیث حضرت صدیقہ فرماتی ہیں نہ ساری و نہاری بہن نہا کے نہ وضاح کے نہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی انگلی مبارک اٹھی ہوئی ہے زبان مبارک پر الفاظ اللہ عمر رفیق اللہ اللہ الحکنی اللہ اتنی بروڑی کی لالا مجھے اوپر والے دوستوں سے ملا اور اما ایسا فرماتی ہوں آپ کی زبان مبارک پر الفاظ میں اللہ وینا نام تالی من النبینا صدی کی نبیوں کے پاس صدیق کو شہید و صالحین کے پاس میں جانا چاہتا ہوں مولویوں کو کہو کھولو بخاری شریف الفاظ ہم ایسا کہیں کہ نہیں فرماتی مجھے یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ وفات کے وقت اللہ پیغمبر کو اختیار دیتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے ہاں آنا چاہتے ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے مجھے یقین ہو گیا اس اللہ رونا بہاری شریف مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانا چاہتے ادھر جانا چاہتے ہیں اما ایشا فرماتی ہیں یہ ہیں وہ کپڑے نوزیا روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کپڑوں کے اندر یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی منہا اور آپ کی روح مبارک نکلتے ہوئے ایسی خوشبو مجھے آئی ایسی خوشبو آج تک میں نے سونگی نہیں تھی روح مبارک نکلی حضرت صدیق کے دربار میں آئے کپڑا ہٹایا دیا اور فرمانے لگے تیوتا انیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا بوسا دینے کے بعد کہا حسین تھے اور جب آپ میت میت بن گئے آپ کے میت ہونے کے بعد آپ کے حسن و جمال کی رانائیوں میں فرق نہیں آیا اللہ بی بی عائشہ صدیقہ کے الفاظ سچ ہیں صدیق اکبر کے الفاظ سچ ہیں الحمدللہ ہمیں صدیق اکبر سے عقیدت بھی ہے ساتو توحید والوں نوجوانوں نے توحید اور سننا کور کرو سننا کی قسم میری پوری جماعت ساتو توحید و سننا نوجوانوں نے توحید و سننا ہمیں صحابہ سے عقیدت بھی ہے لیکن صرف عقیدت نہیں ہے ہماری عقیدت بھی ہے صحابہ سے عقیدت بھی ہے صحابہ والا عقیدہ بھی ہے صحابہ کا نام لینا آسان ہے عقیدت بھی صحابہ والی عقیدہ بھی بولو عقیدہ بھی ہاں تب کامیابی ملے گی ہاں الاولون من المہاجرین قربان کر دیا وطن بھی جائیداد بھی اولاد بھی کمبے قبیلے رشتے دار بھی المہاجر اینم انسار اور جنہوں نے کام کیا اپنے گھرانوں کے اندر شرکت ان کو اتنا راضی کہ جو مہاجرین انسار کے پیچھے چل پڑے اس پہ بھی میں اللہ راضی عقیدہ بھی صحابہ والا عقیدت بھی ہے تب بتاؤں اگر میت کہنا گستاخی ہوتا تو صدیق کے بر پر گستاخی کا فتوا لگا نہ امت سب سے بڑا شک پاک کا اگر کا لفظ گستاخی ہوتا اللہ خود استعمال کبھی نہ کرتا اور صدیق بھی کبھی استعمال تلوار جب ہاتھ نے اٹھائی حضرت عمر رضی اللہ نے اور فرمانے لگے من کالا انہ ادم حاضر بولو کا اس بندے نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں گردن اس کی ہوگی تلوار میری ہوگی اب کوئی بولتا نہیں کیوں پتا تھا نا کہ حضرت عمر مر سے تلوار نکالے تو خالی واپس نہیں ڈالا کرتا تب پتا چلا آئی سٹی چک شرماتے آسلی ٹھہر ٹھہر صبر جلینے حوصلہ کر میری تو سن کیا بات ہے حضرت صدیق فرمان لگے من یا نیا محمد تو محمد محمدن مات من کان منکم یا اللہ بد اللہ تھے پھر تو ٹھیک ہے معبود اگر سمجھتے تھے تمہارے معبود پر پھر موت آ چکی ہے اور جس پر موت آ جائے وہ عبادت کے لحتا ہاں ہاں سنا کراچی والو میں عبداللہ شاہ غازی کے سجدے کرتا عبداللہ شاہ غازی کا طواف کرتا اس کے نام کی منت بنوتی دیتا اس کے نام کی نظر نیاز دیتا اگر عبداللہ شاہ غازی موت سے پاک ہوتا جس پر موت آ جائے وہ عبادت کے ہو تو پھر کیا خیال, کیا خیال ہے حضرت علی پر موت نہیں آئی حضرت حسن حسین پر اور جس پر موت آ جائے وہ عبادت کے لئے تو اللہ اللہ یمور جو اللہ کے پجاری تھے ان کو یقین رہنا چاہیے اللہ ہمیشہ زندہ ہے اللہ پر موت آ سکتی ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے اللہ کے سوا کسی میں یہ صفت ہو سکتی ورنہ شرک فی الحیات ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ کریم ہے حضرت صدیق اکبر نے جب الفاظ کہے صحابہ کرام کی زبان پر بھی یہی جملے صدیق اکبر نے قرآن کی ایسے پڑی امنا کا میتون تم میتون معیے محمد اللہ رسول رسول کب خلط ملے کروں کو تیلا ان کلب الله لا ہاں الله کلیبول علماء کرام اٹھاؤ بخاری شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری جلد ثانی کے اندر یہ الفاظ ہیں حضرت فروخ اعظم کے بارے میں الفاظ کتاب اللہ جہاں قرآن کی آیا تھا حضرت عمر رک جایا کرتا تھا بس قرآن اگو آ گیا ہوں صرف ہم میں آج قرآن پڑھو تو ہوں تسا وکھرا قرآن سمجھا کیا کہتے ہیں تم نے قرآن انہوں نے قرآن نہیں سمجھا تم نے قرآن سمجھا ہے حکا گیا میرے پاس اسٹیج پر مولوی جی تو نے قرآن سمجھا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا میں کہا مانتے ہیں جی انہوں نے قرآن سمجھا ہے ہم سے بہتر سمجھا ہے توجہ میرے جملے پر میں نے کہا مولانا یہ تو بتا انہوں نے قرآن کی کون سی ایسے سمجھا ہے کہ مردے سنتے ہیں سن رہے ہو سمجھا ہے ہم سے بہتر سمجھا ہے ہم کیا کجا ذرا کجا آفتاب کس آیت سے سمجھا ہے کہ مردے سنتے ہیں ہاں جی آیت تو کوئی نہیں آیت ان دیسی ولیتی دلیل قرآن دی آیا تو اللہ آئندہ کتاب اللہ کی جب آیا سامنے آتی حضرت عمر مسئلہ مان گیا کرتا تھا مان لیا مجھے بھی یقین ہو گیا ان محمد القدم لیکن موجود مطابق ہے صدقے بنیا تفسیر کے لیے کون سی جگہ اچھا ہے <laughs> اس انداز سے دور تفسیر اردو پشتوں میں کہاں پڑے میں نے رات بیان کیا تھا نا کہ اردو اس انداز میں میں نے انداز بھی رات آپ کو سنایا تھا میں میاں والی میں پڑھاتا ہوں اور پشتو زبان والوں سے آپ تحقیق کر لیں ان کو بہتر پتہ ہوگا اچھا، ایک اور بات جاگ رہے ہیں اللہ کریم فرماتے کر منو لا کر سو اسات سو تو نبی ملا تج ہرو لو بل سولی گجہ تمڑے باز بتا مان کم مانو تم لاتے ہمارے صوبہ سرحد میں ایک جگہ بنو بیان کرتے کرتے میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھا تھا رہمان اس کا نام اس کو جو جوش آیا تو گٹنوں کے بل کھڑا ہو کے کہنے لگا جزاک اللہ میں نے کہا مولوی جی ہمارے پنجاب میں جزاک اللہ کا مانا ہوتا ہے بس کار وہ بڑا پریشان ہوا بیچارہ ابھی تو تقریر بھی تھوڑی ہوئی ہے بس وہ پریشان ہو لگا میں نے کہا جزاک اللہ کا مانا ہوتا ہے تقریر بند کر بس کر اور سبحان اللہ کا مانا ہوتا ہے آگے اور کا میں نے کہا مولوی جی تیرا کیا پروگرام ہے کہنے لگا جزاک اللہ کا مانا بس کر اور سبحان اللہ کا ماننا اور آگے کر کہنے لگا پہلے تو گردوں کے بات تھا نا کہنے لگا سبحان اللہ آپ کا کیا پروگرام ہے ایسا کیا پروگرام ہے اللہ فرماتے ہیں آواز سے ان کی آواز کرنے کی اجازت لا کا جہاری تازی کم آپس میں گفتگو کرنے لگو ان کی آواز سے میرے پیغمبر کی موجودگی میں گفتگو نہ کرنا کیوں خطرہ کیا ہے ان کہا پاتا وانتم لا تشعرون جائیں گے اچھا اللہ کریم کا قرآن سور الحجرا آیت نمبر دو چھبیسواں پارہ میرے سامنے دروازہ کھڑا حضرت صاحب کے دروازے پر پہنچی سلام کیا حضرت صاحب اندر سے کہتے ہیں وعلیکم السلام السلام علیکم یا دوبارہ آپ نے سلام کیا حضرت سعد کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام یا تیسری مرتبہ سلام کیا حضرت ایسا جواب دیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو کم ایسی سرو واپس چلو ہم تو آئے تھے آج مہمان بننے کے لیے جا رہے ہیں حضرت سانس ساتھ کے روزانہ کہا کرتا تھا قدم رنجا شرماجی اللہ کے رسول کبھی تو میزبانی کا شر مجھے بخشیے نا آج ہم آئے ہیں لیکن حضرات ساتھ کے اندر نہیں ہے اگر حضرات ساتھ موجود ہوتا وہ سلام کا جواب تو دیتا چلو ہماری قسمت واپس واپس جب جانے لگے حضرات ساتھ اندر سے دیکھ رہے تھے اور جب جاتے ہوئے پلٹتے ہوئے دیکھا اور دروازہ کھول کے سامنے آ گئے حضرت کہاں جا رہے ہیں نہ تو گھر میں تھا ہاں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا نہیں جی دیا تو ہے اٹھاؤ نشان شریف یہ دیا تو ہے نہیں دیا ہے جی تین مرتبہ مطلب نہیں دیا ہے کیسے دیا اگر ساتھ لگا دیا تو ہے لیکن لم اس میرے کا دیا تو ہے لیکن لم اس میرے کا میں نے وہ جواب آپ کو سنوایا نہیں لم اس میرے کا میں نے سنوایا نہیں جب میں نے سنوایا نہیں تو آپ نے سنا نہیں مسئلہ کیا نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت صاحب نے آہستہ جواب دیا آہستہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نہیں آہستہ جواب سنا اس لیے تو بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق حضرت فاروق اس لیے بات کیا کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ فرمانا پڑتا تھا ذرا اونچی بات کر مجھے بات نہیں سنائی دے رہی زور بول حضرت زور سے بولے تو یہ مال پر بات نہ ہو جائیں نہیں نہیں ذرا زور سے بول میں جو اجازت دے رہا ہوں اور یہی تو بات ہے حضرت کیس رضی اللہ تعالیٰ نو آیت نازل ہوئی ان کی آواز سے بات نہیں کرنی ورنہ امال ضائع ہو جائیں گے حضرت ثابت نے مجلس سے نبی میں آنا چھوڑ دیا پتہ کراؤ صحابہ نے پتہ کیا حضرت وہ تو گھر میں رو رہا ہے کیوں کہتے میری آواز اونچی ہے ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں گی امال میرے سائے نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا ثابت کو جا کر گوانا میری مجلس میں آ کر بیٹھ بات چیت کیا کر تیرے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کوئی گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ نے تیری آواز اونچی بنائی آپ اب بات سمجھنا آہستہ بات کرو آپ نے سننی نہیں اور ان کی کرو تو امال برباد ٹھیک ہے ٹھیک ہے چپ کر گئے ہو ٹھیک ہے آہستہ کرو سننا نہیں اور اونچی کرو اب پہنچ گئے جی حضرات کھڑے ہیں قریب کہاں جی گنبد نبی کے ساتھ حضرت میری آپ کے آگے آپ کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں آپ کی موڑتا نہیں آپ کے دروازے آئے کھڑے اگر ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ ہماری سنتا نہیں آپ کی موت تو نہیں ہماری گناہوں کی کوشش کے لیے دعا کیجیے آہستہ جا کر کہے تو سننا نہیں اونچا کہے تو امال برباد آہستہ سلا تو سلام پڑھے تو سننا نہیں اونچا پڑھے تو ان کے طرح سی بیچارہ توجہ ہے آہستہ پڑے پڑھے تو سننا نہیں اونچا پڑھے تو ان کا ان آنا لوگوں لاتا اور یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو کیونکہ حیات دنیا ہی ہے ایشا سو تو سننا والو نوجوانوں نے تو ہی دعا سننا ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ زندگی روحانی ہے زندگی یہ بات ان کے لیے بنے گی جو کہتے اسی سے دنیا کے ساتھ ہیں آپ کہ اوپر اور نیچے کا فرق ہے اگر وہاں قریب جا کر آہستہ پڑے تو سننا نہیں زور سے پڑے تو امال برباد اب کیا کرے گا ہوں تو توحید والا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہ خدا کو کہو اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد ابراہیم والا ابراہیم اللہ کا حمید مجید تو درخواست کرو اللہ کے دربار میں اللہ تو رحمت سے نازل کر اپنے پیغمبر پر اب دعا کرنا ہمارا کام ہے رام سے نازل کرنے والا کون ہے عرض کر رہا تھا آسائل آسا کا تیلا کنہ تھا میں سر کا لال غصہ ہوتا اللہ خود کے نہ کرواتا اور موت کا لفظ گستاخی ہوتا اللہ خود استعمال باقی کل جن شاء اللہ رب نات کبل علینا اِن انت التواب الرحیم